السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق ہم نے علاق کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شوہر قسم اٹھا لیتا ہے کہ اپنے بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو ان کی چار صورتیں تین صورتوں میں تھا تو اگر چار مہینوں کے اندر اندر اسی دوران یہ رجوع کر لیتا ہے تو قسم کا کفر ادا کرنا پڑے گا اور بیوی جو ہے نا وہ طلاق وغیرہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ وقت وہ گزر جاتا ہے تو یہ رجوع نہیں کرتا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو بعد میں اگر یہ میاں اور بیوی رضامند ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے ایک یہ یہ بات بات پڑی پڑی تھی تھی اور دوسری کہ جو طلاق یافتہ عورت ہو طلاق یافتہ طلاق شدہ عورت ہو تو اس کی عدد کتنی ہوگی تو اس کی عدد کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی عدت تین یا تین حیض ہے اور یہ بات کل پڑھ لی تھی کہ جو حاملہ عورتیں ہو تو ان کی عدت وضع حمل ہے تو جیسے یہ حمل کا وضع ہوگا تو ان کی عدت فری ہو جائے گی اور ایسا یا صغیرہ یا باندی وغیرہ ان کی کتنی دیتی ہو کل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی زمانے جہلیت میں اہل عرب میں یہ دستور تھا رواج تھا کہ جب او اپنے بیویوں کو طلاق دیا کرتے تھے تو ایک دو تین چار پر وہ ان کا بس نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پانچ دس پچاس سو کے قریب طلاق بھی دیا کرتے تھے تو جیسے ان کے عدت کا وقت ختم ہوتا تو کا ختم ہونا جیسے وقت وقت کا ختم ہونے کے قریب ہوتا اسی وقت وہ دوبارہ رجوع کر لیتے پھر نہ وہ اپنے پاس یعنی جو تعلقات نہ وہ قائم کرتے اور نہ کسی اور کے پاس جانے دیتے تو اس طرح یہ عورت بیچاری عورت جو ہے نا بغیر تو اگر چیز کے پاس ہوتی تھی لیکن جو حقوق ہوا کرتے تھے جو تعلقات ہوا کرتے ہیں شوہر وہ نہ حقوق ادا کیا کرتا تھا اور نہ تعلقات صحیح ادا کرتا تھا تو نہ اپنے پاس اس کا صحیح خیال تھا اور نہ یہ کرتا تھا کہ چھوڑ کے اس کو طلاق دے کے کوئی اور کسی اور وہ نکاح کر لے تو خلاصہ یہ کہ اہل عرب جہلیت میں ان کے ہاں طلاق کی کوئی خاص قید نہیں تھی جب ان کا دل چاہتا تو طلاق دے دیتے تھے اور پھر جب ان کا دل چاہتا تو رجوع کر لیتے تھے اور تین چار پانچ جو ہے نا اس پروین کا بس نہیں تھا تو یہ جو کریمہ ہے طلاق و مرتان کہ تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو شوہر کو خاون کو جو ہے نا صرف دو ہی طلاق کا اختیار ہے یعنی دو کے کے بعد بعد ایک اگر طلاق بیوی کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے دو کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے اگر تیسری مرتبہ طلاق دی تو تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کا کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے یہ کہ پھر وہ دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے وہاں ان کے نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے نا جو تعلقات وہ قائم ہو جائے پھر وہ شوہر مر جائے یا وہ طلاق دے دے پھر اس پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی جو ہے نا یہ عورت جائز ہوگی اور اس کے بغیر اس پر یہ حرام ہوگی یہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگی کیوں اس وجہ سے کہ جس طرح کے عرب میں یہ دستور تھا کہ جن ان کا مرضی ہوتا تو وہ طلاق سے طلاق دیا کرتے ہیں تو اس سے وہ بیچاری عورت جو ہے نا ظلم اندر ظلم در ظلم جو ہے نا وہ بیچاری ہوا کرتی تھی تو شرائط نے آ کر اس آیت کریمہ سے یہ بتا دیا کہ آدمی کو جو ہے نا دو ہی طلاق کا اختیار ہے رجعی یعنی دو طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مرتبہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے تو اس آیت کریمہ سے اہل عرب کا جو زمانے جہلیت میں جو رواج تھا جو دستور تھا یا جو رسم تھا ان کے ہاں تو ان کی تردید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف دو ہی طلاقوں کا اختیار مرد کو ہوگا اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ حتل امکان حتی الامکان یعنی جب تک ہو سکے جہاں تک ممکن ہو میاں اور بیوی شوہر اور بیوی گھر والے جو ہے نا وہ نبا کے رکھنے کی کوشش کرے تو اگر کوشش کے باوجود جو ہے نا ان کے درمیان میں صحیح وقت نہ گزر سکتا اور ایک دوسرے پر جو ہے نا اعتبار نہ ہو یا ایک دوسرے جو ازدواجی تعلقات ہے یا دوسرے جو حقوق وغیرہ ہے ان میں کما حقوق ادائیگی نہ ہوتی ہو تو پھر اس صورت میں طلاق کی گنجائش ہے یعنی طلاق دی جا سکتی ہے بامری بامری مجبوری مجبوری کیونکہ جب گھر کا گھر کی حالت صحیح نہیں ہوا کرتی تو دنیا میں جو ہے نا شوہر کے لیے خاون کے لیے جو ہے نا گھر جہنم بنا ہوتا ہے اس طرح گھر والوں کے لیے یعنی عورت کے لیے بیوی کے لیے جو دنیا میں گھر جہنم بنا ہوتا ہے تو اگر بہت ہی مجبوری کی حالت ہو نباہ نہیں کر سکتے ہو تو اس صورت میں پھر شرط نے شوہر کو خوان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر طلاق دینا ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دو طلاقیں دینی چاہیے کیونکہ دو طلاقوں کے بعد یا ایک طلاق کے بعد تو رجوع ممکن ہے دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے تو تو عدت کے دوران بھی یعنی اگر ایک طلاق دی ہو رجی یا دو طلاق رجی دی ہو تو عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی عدت کے بعد بھی دونوں اگر رضامند ہو جائے اور ان کے بعد ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ بالکل غلط ہے اس طرح تو دونوں کا گھر اجڑ جائے گا خراب ہو جائے گا تباہ برباد ہو جائے گا اور ہمارے جو بچے وغیرہ ہیں تو طلاق کی صورت میں ظاہر کی بات ہے تو وہ بھی والد کے پاس رہیں گے تو اس طرح گھر تباہ برباد ہو جائے گا تو اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک یا دو طلاق کے بعد جو ہے نا یہ عدت کے دوران بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی دونوں کی رضامندی سے کیا جا سکتا ہے یعنی عدت کے بعد یعنی عدت کے دوران تو رجوع ہی کافی ہوگا تو صحیح ہوگا اور عدت کے بعد جو ہے نا دونوں کی رضامندی سے نئے نکاح سے جو ہے نا وہ پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اس نکاح سے جو ہے نا پھر یہ میاں و بیوی بن جائے گا لیکن یہ اس وقت جب ایک ایک طرح کی رجوع ہو یا دو دو طرح کی رجوع ہو تو اگر لیکن اگر تین ہو جاتے ہیں یعنی تیسرا طلاق بھی شوہر دے دیتا ہے تو اس صورت میں جس طرح کے پہلے بتایا گیا تو اس کے بعد پھر جو میاں اور بیوی خاوند اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوا کرتے ہیں اور ازدواجی تعلقات برقرار نہیں رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے بالکل یہ حلال نہیں ہے اس کی طریقہ ہے کہ پھر کسی اور کے پاس جو نہا جائے حلال کے ہوگا اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا یہ اس کی مرضی ہے لیکن خواہ رجوع کا فیصلہ کرتا ہو یا علیحدگی کا یعنی رجوع کر کے پھر واپس اسی کو اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہو یا علیحدگی کر کے جو ہے اس کو الگ کرنا چاہتا ہو تو دونوں صورتوں میں یہ معاملات جو ہے نا یہ خوش اسلوبی سے صحیح ہونے چاہیے صحیح کرنے چاہیے پھر یہ کہ کھلے کی صورت بھی آ جاتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کو کہے ان کے آپس میں نہ بنتی ہو تو بیوی شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ میں آپ کو مال دے دوں گی تو آپ مجھے طلاق دے دینا اس کو شرط کی اصطلاح میں کھولا کہا جاتا ہے تو اس یہ بھی ممکن ہے یہ بھی صحیح ہے یہ اس وقت جب بیوی صحیح ہو اور شوہر میں یعنی شوہر صحیح ہو بیوی کی طرف سے گڑبڑ ہو تو اس صورت میں یہ ترتیب بھی پھر صحیح ہے تو ویسے بھی شوہر طلاق دے سکتا ہے اختیار تو اسی کے پاس ہے لیکن اگر بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ میں مال لے کر جو ہے نا آپ سے کھول لینا چاہتی ہوں یعنی یہ بھی صحیح تو اس کا خولا کہا جاتا ہے جی بھی صحیح ہے اس شوہر کے لیے اپنی اس بیوی سے جو ہے نا مال لینا صحیح ہوگا لیکن اتنا مال ہو جو مہر میں دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو رجعی طلاق ہے یعنی جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے دو ہی ہے اگر بندہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اب پیوی کو اپنے پاس رکھنے کی شرعان اجازت نہیں ہے دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو طلاق تک نوبت پہنچنے کے بعد درمیان میں جو ہے نا اس دوران جو ہے نا بہت سارے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کو خوش اسلوبی سے نمٹانا چاہیے کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ بتائیے کہ اگر عورت کی طرف سے شوہر کو یہ بات کہی جائے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے میں مال دوں گی رقم دوں گی تو یہ بھی صحیح ہے اس کو شرط کی اطلاع میں خلا کہا جاتا ہے اور اس کو شوہر کو اس کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ طلاق جو ہے نا دو ہی دو ہی طلاقوں کا اختیار ہے تو سوچ سمجھ کر طلاق دینی چاہیے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اطلاق مرتان طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونی چاہیے بمعروف اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں یعنی طلاق کے بعد دو ہی راستے ہیں یا تو قائدے کے مطابق بیوی کو روک روک لے فانساکم بمعروف یا تو قاعدے کے مطابق اور کے مطابق بیوی کو روک رکھے او احسان یا طلاق سے یعنی اس کا یہ جو معروفین یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے تو اس کی بیوی بن جائے گی او تسریحهم ہوں احسان یا خوش اسلوبی سے چھوڑ جائیں یعنی اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو تو پھر رجوع کے بغیر عزت کے گزرنے ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن اور اے شوہروں یعنی کو یہ خطاب ہے جائز کی بات طلاق شوہر کی طرف سے ہوا کرتا ہے تو اس طلاق کے دوران جو ہے نا بیویوں سے مطالبہ کرنا یا جی، مہربی یا جو چیزیں یہ ہوتے ہیں ان کا لینا جائز نہیں ہوگا شوہروں کے لیے ولا يحل لكم اور اے شہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے انتا خضو کہ تم ان بیویوں کو آتی تمو ہننا جو کچھ دیا ہو یعنی تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو ہوا اللہ حضول اللہ ان سے واپس نہ لو یعنی، لكم ان تاخذوا اور تمہارے لیے اے شوہرو تمہارے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے انتا خزو تم لے لو مما ہننا جو جو کچھ تم نے اپنے بیویوں کو ان بیویوں کو دیا ہو یعنی ان سے واپس لینا ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ خاف اللہ حدود اللہ اللہ یہ کہ دونوں کو اس وقت اس بات کا اندیشہ ہو یعنی کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو اس کا بات کا خدشہ ہو اندیشہ ہو اور ڈر ہو کہ اگر ہم نکاح کو برقرار رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے جو حقوق مقرر حدود مقیم ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا یا ان کا لحاظ نہیں رکھا جا سکے گا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا اگرچہ میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کے قائم کو نہیں رکھ سکیں گے تو اس صورت میں فلا جناح علیہما تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے یعنی جس کو خلا کہا جاتا ہے حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے فلا تعتدوها لہذا ان سے تجاوز نہ کرو لہذا ان سے تجاوز نہ کرو ہمارے حدود اللہ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں فاولائک هم الظالمون او بڑے ظالم لوگ ہیں او بڑے ظالم لوگ ہیں <coughs> اب آتے ہیں آیت کی نشی کی طرف الطلاق طلاق ای تطلیق الذی یراجع بعده یعنی او طلاق جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہو جس کے بعد رجوع کی جا سکتی ہو رجوع کیا جا سکتا ہو رجعت کی جا سکتی ہو مرتانی دو ای اثنتانی یعنی دو عدد ہے یعنی دو ہے جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ دو ہے فَإِمْ سَاكُن فَإِمْ سَاكُن پھر روک لینا ہے فَإِمْ سَاكُن پھر روک لینا ہے اَيْ فَعَلَيْكُمْ اِمْ یعنی تم پر تم پر اس کے بعد فَعَلَيْكُمْ اِمْ سَاكُهُنَّ بعدہو اَدْيَانْ تراجعو ہونا یعنی پھر تم اس کے بعد رجعت کر کے روک لو رجوع کر کے روک لو یعنی دو طلاق رجی دینے کے بعد اگر تم واپس رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر کے ان کو اپنے پاس یعنی بیوی کو اپنے پاس روک دو کے مطابق قائدے کے مطابق من غیر بغیر نقصان کے یعنی یہ تمہارا روکنا اس سے ضرر نقصان کا نیت نہ ہو بلکہ خیانت ہو کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اچھی نیت ہو یعنی یہ تو اس وقت ہے جب تم اس کو روکنا چاہتے ہو تو پھر یہ صورت ہوگی اور تصریح ہوں اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے چھوڑنا ہی چاہتے ہو چھوڑنا ہی چاہتے ہو او تصریح یا چھوڑ دینا یا چھوڑ دینا ہے ارسال اللہ یعنی ان کو آزاد کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے بے احسان خوش اسلوبی کے ساتھ احسان یعنی اگر تم نے رجوع نہیں کرنا اگر چھوڑنا ہی طلاقی دینا ہے تو بھی جو ہے نا اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے ولا يحل لكم اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے الازواج اے خوندو اے شوہرو انتا خزو کہ تم لے لو کہ تم اصول کر لو مما آتے تم من المہور جو تم نے ان کو دیا تھا مہر میں سے یعنی مہر وغیرہ جو دیا تھا پیسے یا جو چیزیں وغیرہ شادی کرتے وقت جو دی تھی عورت کو ان سے طلاق کے بعد جو ہے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہو کہ تو میں نے یہ ہے شیئن شیئن کچھ بھی یعنی جو بھی چیز ہو پیسے ہو رقم ہو یا جو چیزیں دی جاتی ہے ذات ان کو طلاق جب تم ان کو طلاق الا اللہ مگر یہ کہ اللہ یہ کہ دونوں یعنی میاں بیوی شوہر اور بیوی ایخافا در اندیشہ ہو خطرہ ہو یہ احتمال ہو کس بات کا اللہ یقیمہ حدود اللہ کہ یہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ تعالی کے حدود کو یعنی اس کی فرمداری نہیں کر سکیں گے خطو لہما یعنی او نہیں لا سکیں گے جو حدود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے حدود کا ان حقوق کا خیال نہیں رکھ سکیں گے من الحقوق یعنی حقوق رکھے اور اور ایک کی رات میں یقافا بالبناء للمفعول یعنی ایک کی رات میں یقافا اس کو مجہول پڑا گیا ہے مجہول کی طریقے کے اس کو پڑا گیا پڑا گیا ہے فإن لا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه وقرأ بالفوقانية في الفعلين تو لا یقیما یخافا کی ضمیر ہے جو جو کہ تسنیہ کی ضمیر ہے یخافا کی کی ضمیر جو کہ تسنیہ کی ضمیر ہے اسے بدل استعمال ہوگا اور وہ بالفوقانیہ فی الفعلین اور ایک اور قرات میں جو ہے نا ان دونوں الفاظ کو تخافا اور تخیما پڑھے گئے ہیں یعنی بالفوقانیہ فی الفعلین دونوں اور پیروں کے اوپر دو نقطے یعنی تا کے سر پڑے گئے ہیں تقافہ اور تقیمہ خِفْتُمْ خُفْتُمْ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو یہ خطرہ ہو یہ ڈر ہو اللہ یقیمہ حدود اللہ یعنی شوہر اور بیوی کو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے قائم نہیں رکھ سکیں گے خلا علیہما تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہوگا یعنی شوہر اور بیوی پر گناہ نہیں ہوگا اس بات فی مفتدت بھی عورت کچھ دے کر من المالی کہ عورت کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی مال دے کر پیسے دے کر رقم دے کر شوہر کو یہ کہے کہ ہم دونوں کا نہیں بن پا رہی تو لہذا میں آپ کو پیسے رقم دے کر جو ہے نا آپ مجھے طلاق دے دو جس کو کھلا کہا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے یعنی اگر ان دونوں کو خطرہ ہو میاں اور بیوی کو کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہے ایک دوسرے کے ان کو صحیح طرح نہیں ادا کر سکیں گے تو اس, صورت اس دوران پھر عورت جو ہے نا خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے تو یہ جائز ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو چھڑانے کے لیے نفس ہے یعنی اپنے آپ کو نفس کا من المال مال میں سے لیوت نے کہا تاکہ اس کو طلاق دے ایلا حرج علی الزوجی کی اخذی یعنی شوہر اس صورت میں شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے اس مال کے لینے میں جو عورت دے رہی ہے ولا زوجتی اور نہ بیوی پر کوئی حرج ہے مضائقہ ہے فی بدلی اس کے مال کے دینے میں اس مال کے خرچ کرنے میں یعنی شوہر کا اس مال لینے میں اور بیوی کا اس مال دینے میں جو ہے نا کوئی حرج ان پر نہیں ہوگا لیکن اگر گڑبڑ مر کی طرف ہو مر کی طرف سے کے لیے یہ مال لینا صحیح نہیں ہوگا اگر عورت کی طرف سے گڑبڑ ہے تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا لیا تو جا سکتا ہے لیکن اگر نہ لیا جائے تو بہتر ہے تیل کا الاحکام المذکورہ یہ مذکورہ حکام حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے فلا تعتدوها تو ان کو ان سے تجاوز نہ کرو میں یہ حدود اللہ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں یعنی نقصان میں رہیں گے اور ظالم شمار ہوں گے ان کو ظالم کہا جائے گا اگلی کریمہ ہے فین صلی کہا الزوج بعد اثنتین تو جس طرح کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ شوہر کو دو ہی طلاقوں کا اختیار ہے لیکن اگر دوسرے کے بعد بھی دے دیتا ہے صلی کہا اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یعنی شوہر بعد اثنتین دوسری کے بعد یعنی تیسری پھر جائز نہیں ہوگا اس کے لیے اس کے بعد بارس کا یعنی تیسری طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد پھر اس زوج اولا کے لیے یہ عورت جو ہے نا بیوی بی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہوگی یہ اس پر حرام ہو جائے گی کب تک حتی تن کے ہاتھ یہاں تک کہ نکاح کرے تتزوجو یعنی نکاح کرا ہے زوج غیر ہو کسی اور شوہر کے ساتھ یعنی حلالہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اولا جب تین طلاقیں اپنے بیوی کو دے دیتا ہے تو اس پر یہ حرام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پھر جزواجی قائم نہیں کر سکتا ہے یہ کہ پھر یہ عورت عزت گزار کر کسی اور شوہر کے پاس چلی جائے اور ان کے ساتھ نکاح جو ازدواجی تعلقات وہ قائم کر لے وہ مر جائے یا وہ خود طلاق دے دے پھر عزت گزارنے کے بعد پھر اولا کے لیے جو ہے نا یہ ایک صورت جواز کی ہے یعنی حلالہ کے بعد اور اس کے بغیر اس کے لیے جائز نہیں ہے اساساً کیا زوج الغیر یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس ساتھ نکاح کرے ویتا آہا کما فی الحدیث اور اس ساتھ پتی کرے جس طرح کی حدیث میں ہے جو کہ احناب کا مصدل بھی ہے رواہ الشیخان فَإِن تَلَقَهَا اگر طلاق دی یعنی زوج ثانی اس دوسرے دوسرے شوہر نے فلا جناح علیمہ تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہوگا یعنی سابقہ جو شوہر ہے اس کے لیے پھر یہ جائز ہوگا کہ اس اپنے بیوی کے ساتھ جس کو تین طلاقیں دی گئی ہے دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد پھر اولا کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا پھر جائز ہوگا یعنی اس بیوی اور پہلے زوج پر یہ آ کہ اور رجوع کرے نکاح ہے نکاح کے نکاح کی طرف بعد عدہ عزت گزارنے کے بعد عزت ختم ہونے کے بعد ان ظن محمد اللہ اگر ان کا یہ گمان کو اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے برقرار رکھ سکیں گے یعنی اگر یہ زوج اولا اور جو بیوی ہے جس کو طلاق دے کر فارغ کیا گیا تھا اب دوبارہ کے پاس آ گئی ہے اگر ان کا یہ گمان ہو کہ ہم دوبارہ نبا کر نکاح کے جو حقوق ہے ان کا یا اللہ کی حدود کا پاس رکھ سکیں گے ان کا لحاظ رکھ سکیں گے تو پھر صحیح ہے یعنی کر سکتے ہیں وطل کا المذکورات یعنی یہ مذکورہ جو احکام ہے حدود وغیرہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے یعلمون اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کو جاننے والے قوم کے لیے یہ یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بیان کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرد کو دو ہی طلاقوں کا اختیار ہے جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے اگر مرتبہ شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس زوج اولا شوہر کے لیے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا ازدواجی تعلقات رکھنا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا اور گناہ شمار ہوگا یہ کہ وہ پھر دوسری شوہر کے پاس چلے جائے دوسرے شوہر کے پاس چلے جائے وہ مر جائے یا وہ طلاق دے کر اس کو فارغ کر لے پھر جلا اگر چاہے تو پھر اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا ہے پھر اس میں جو ہے نا طلاق کی تین صورتیں بھی آ جاتی ہے کہ طلاق کی کتنی ایک حسن ہے ایک احسن ہے اور ایک ہے ابھی چونکہ ختم وقت ختم ہو گیا ان تو پھر اگر زندگی باقی رہی تو کل پڑھیں پڑیں گے کہ احسن کس کو کہا جاتا ہے حسن کس کو کہا جاتا ہے اور کس کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ آسان تھا امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا تو بچے جو رہ گیا انشاءاللہ یہ طلاق کی تین قسمیں اور کے جوڑا گیا اگر زندگی باقی رہی ان شاء اللہ عزیز تو کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ